عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وادی کے نشیب بطن وادی میں کھڑے ہو کر کنکری ماری تو میں نے کہا اے عبد الرحمن کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقے سے کنکریاں مارتے ہیں اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی بطن وادی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے رمی کرتے وقت جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے سفیان سوری نے اور ان سے آمش نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سینتالیس